اب آپ اس مبارک سلسلے کا گیارہواں حلقہ سماج فرمائیں تو اس قسم کے جبریل سے اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بہ شلوا بہو ابلفل الا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید القوا اس سے کہاں بھاگ جاتا جناب براک لیکن مسئلہ امت کو سمجھانا تھا حضور کی امت کو سبق دینا تھا کہ بھائی اسباب پر بھی عمل کرو اور اللہ پر امید یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ کے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ بس جی ہم تو اللہ کے خزانے سے کھا رہے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم اتی تو اس کے بعد میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک روایت میں ہے کہ تین برتن لائے گئے ایک برتن میں شراب تھی ایک برتن میں پانی تھا اور ایک برتن میں دودھ تھا مجھے پیاس جو لگی تو میرے سامنے تین برتن پیش کیے گئے ایک میں پانی تھا ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور وہ کہا گیا کہ حضور ان تین میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اختیار فرما لیں آپ چن لیں آپ کے لیے سب ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فختر تلڈا بنا میں نے تو دودھ کو اختیار کیا میں نے کہا مجھے تو دودھ دے تو جبریل علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا سب تل فطرت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک ہو آپ نے تو بالکل این فطرت پہ جو حق چیز ہے وہ چنی ہے اگر آپ شراب لے لیتے رغبت امتوں کا آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی پسند کرتے تو آپ کی امت پانی میں غرق ہو جاتی اور آپ نے دودھ پسند کیا ہے چونکہ دودھ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے بندے کے لیے خود ردا بنائی یہی تو چیز فطرت ہے جیسے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کی غذائے فطرت جو ہے وہ دودھ ہے کہ ماں کے بطن سے اسے دودھ ملتا ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی اگر اس سے کوئی دنیا میں غذا اور اچھی ہوتی تو اللہ اور اچھی دے دے اللہ کے آگے کیا مشکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عورت کے سینے میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں ایک عورت کی چھاتیوں میں دودھ کی نہریں بہا سکتے ہیں اور وہاں دیکھیں وہ سسٹم کتنا رکھا ہوا ہے فلٹر کیسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لاکھ مشینری فلٹر کرے اتنا صاف نہیں ہو سکتا جتنا اللہ بچے کے لیے خود نظام بنایا ہوا تو آپ نے وہ برتن لے لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں علیہ السلام مجھے لے کر مسجد اقسا کی طرف داخل ہوئے اور مسجد اقسا میں نے دیکھا کہ وہ تو بھری ہوئی اور بعد روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں اذان دی گئی اور وہی اذان ہے جو آج مسلمان دے رہے ہیں یہ اذان در اصل اسرا کے زمانے میں مسجد اقسا میں دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تاکہ حضور کو اس اذان کی تعلیم دی جائے اور آپ اپنے صحابہ کو تعلیم دی جا سکے تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ فرماتے سادہ کاب دی سادہ کاب دی میرے بندے نے سچ کہا سب سے بڑا میں اشہد اللہ اللہ الہ الا قال صدق عبدی لا معبود غیری میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی نہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کال سد کاب انا انتفی اللہ نے فرمایا بالکل میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے باقی اس کو تم میں نے چن لیا میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے اب اس نے کہا حیا الصلاح حیا الصلاح آپ نے فرمایا سادہ کا عبدی دی اللہ فرماتے میرے بندے نے سچ کا ہر رضا عبادی میرے بندو کو جگا رہا ہے بلا رہا ہے کہ جلدی اللہ کی عبادت کی طرف پہنچو تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اذان اس وقت بھی ہوئی اور پھر مدینہ منورہ میں ایک صحابی نے خواب میں بھی دیکھا اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سن چکے تھے اور پھر صحابی کا خواب تھا اسبت رسول اللہ حضور نے پھر اسی کو ثابت کر دیا کہ اب یہی اذان رہے گی کیا تک تو اذان ہوئی اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے سال تجری لمن اولا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر کھڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ہم سوچ میں ہیں کہ اذان ہو گئی نماز ہو گئی آج دیکھیں اور ہر پیغمبر سوچ میں ہے کہ آج مقام امامت کسے نصیب ہوتا ہے جب نماز کا جب وقت قریب آیا تو حضرت جبیل نے فرمایا صرف تو و مغربا میں نے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان و زمین پھر کے سارا دیکھ لیا ہے مار آئی تو محمد میں نے مدری کے شان کے مطابق کسی کی شان نہیں پائی فتح قدم یا محمد حضور آپ آگے بڑھیں کیونکہ آپ سب سے اشرف سب سے افضل سب سے آلہ ہیں آج امام الانبیاء کا شرف آپ کو ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے وہاں نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب انبیاء بھی چلے گئے اخذنی جبریل فاتا عند الصخرہ پھر مجھے جبریل لے کے اس صخرہ کے پاس آئے جس پہ اللہ نے اس سیڑھی کو رکھا جہاں سے میرا معراج شروع ہوا اللہ تعالی عالم بعلم اتم برادران اسلام محترم بھائیوں دوستو عزیز نوجوانوں ہم نے اپنے ان دروس کے سلسلے میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں بات پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا اور معراج تک اور یہ بات الحمدللہ ہم نے پڑھ لی سمجھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے اور اسرا جو ہے وہ آپ کے روح مال جسد کے ساتھ اور بحالت بیداری یعنی یہ خواب کا واقعہ نہیں نہ یہ کوئی روحانی معراج ہے بلکہ یہ حقیقت جسمانی معراج ہے اور آپ کا سفر مبارک جو ہے وہ مال جسد ہے مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمانوں تک اسی پر جمہور صحابہ ہیں اسی پر جمہور تابعین ہیں محدثین ہیں ام فقہ ہیں علماء ہیں اولیاء اللہ ہیں جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا آج متعدد ہوئے ہیں کبھی خواب میں کبھی روحانی طور پہ اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن یہ واقعہ ہے میرا جس کا ذکر اسراء و قرآن میں ہے یہ واقعتا میرا جسمانی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت اختلافات ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا لیکن راج قول مشہور قول یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہجرت مبارک سے ڈیڑھ سال قبل جو ہے یہ واقع عظیم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان آپ کی رفعت آپ کی بلندی اور آپ کی قلب مبارک کے لیے تسلی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو و مشرقین کے معارضے سے نہ گھبرائیں نہ دلگیر ہوں کہ آسمان میرے ہیں یہ زمینیں میری ہیں یہ کائنات میری ہے میں نے جب آپ کے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے ہم جب چاہیں گے یہ تو ہماری حکمت ہے کہ جب کوئی دائی دعوت پہ آتا ہے تو اس کی معارضت بھی ہوتی ہے موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے دنیا میں کوئی بات کوئی دعویٰ اور وہ بھی سچا پیش کیا جائے اور اس کی مخالفت نہ ہو تو بہرحال حضور کا سفر اور حضور کا معراج جسمانی اور راجے کو مبارک بھی یہی ہے کہ یہ رجب اور ہجرت سے قبل اب ہم نے تقریباً درس سابق میں اس بات تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے راستے میں حضور نے بڑے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھے جس کا ذکر آپ سن چکے مسجد اقسا میں پہنچنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے روبا آپ کا جو براق تھی اس کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر حضور کو لے کر اندر اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقت اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا عام مشہور بات ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں لیکن اللہ عالم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقسا میں موجود اب اسی پر علماء کرام نے بڑے اختلاف اور بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ وہ سارے انبیاء اب آدم علیہ السلام کو تو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے نو علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا اس پر علماء کی بڑی ابحاس ہیں بڑے اقوال ہیں اور بڑی دقیق پیسے ہیں جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ خالص علمی مباحث اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ ہو آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تبارک مطالعہ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیہ میں تھے وادی تی جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان بیت البق کے درمیان میں ایک بہت بڑا سارا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام اور یہ وادی تی جو ہے تقریباً نوے میل لمبی اور ستائیس میل چوڑی ہے اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا چھ لاکھ آدمیوں کو کہ چالیس سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے تو اسی وادی یتیح میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے موسا علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا یعنی بنو اسرائیل ہے قوم ایک عذاب میں مبتلا ہے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میں تی میں رکھا کہ انہا علیہم اربعین یتیہون فی کہ چالیس سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہیں اس سے نہیں نکل سکتے اب دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں کوئی باڑ نہیں کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں کوئی پہرے کی ضرورت نہیں کوئی رینجر کوئی پولیس کوئی پہرا کوئی انتظامات کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل کچھ بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے نہیں نکل سکے چالیس سال چھ لاکھ آدمی ہیں ایک دو آدمی بھی نہیں ہیں ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہی تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسا علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا ہارون علیہ السلام بہت پریشان انہوں نے کہا عجیب بات ہے میرا بھائی ہے اللہ کا نبی ہے میں اللہ کا کلیم ہوں اللہ کا رسول ہوں میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا بھائی نے کہا نہیں بس وہ ہمارے ساتھ چونکہ بہت مہربانی فرماتے تھے نا اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو بھی یہ بوجھ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک پہ کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے دن سے آپ زندہ ہو جائیں ہارون علیہ السلام زندہ ہو گئے انہوں نے کہا مجھے تو موسا علیہ السلام نے نہیں مارا میں تو اپنی طبیعی موت فوت ہوا اب جناب شرمندہ ہوئے اب کیا جواب دیں تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسرا والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسا علیہ السلام قائم یوسلی فی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسا علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبئی اللہ لبیک لبیک لبئی کلا شریک الگ لبیک ان الحمد والملک کلا شریک الگ پڑھے تو اگر علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی کوئی بڑی بات ممازال نکال اللہ عزیز اللہ کے آگے کیا مشکل اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روحیں تھیں اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے اس کے بعد ایک عالم بردخ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے ان نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لادم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقسا میں بھی حاضر ہو جائیں بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہ اجمعین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا لیکن اصل بات آپ اسی پہ رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سری حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھوڑ چھیڑ سکے یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں ہمیں کیڑے کھا جائیں سب ممکن ہے لیکن اللہ ہر رماج ساد المبیا اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو سکے اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے زندہ کر اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیئے اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑیں وہ حقیقی ملاقات ہوگی اب علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات بھی حقیقی تھی اور جیسے کہ بعد علماء نے لکھا ہے کہ بھی رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردش و لیل و نہار کو روک دیا بریک لگ گئے بس ٹھہر جاؤ کہ اب میرے مدنی میں راج پہ چلے ہیں آپ جہاں ہیں وہی رکی رہے بس تو جب سارا نظام ہی رک گیا سارے نظام عالم کو روک دیا گیا اور یہ بھی اللہ کے آگے بعید نہیں اللہ کے ایک پیغمبر یوشا ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے اور صبح ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن کتاب ہو نہیں سکتی ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم سب جو ہے کتاب نہیں اب حضرت یوشا ابن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد اتنی محنت کے بعد اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہے تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ان معمور تن و انا انامور دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں اللہ میرا اللہ اس کو روک دو یہ یعنی رک جائے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں سورج رک گیا آپ نے جہاد کیا فتح ہو گئی پھر بھی سورج کھڑا ہے اور آرام سے آپ نے اثر کی نماز ادا فرمائی تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں روک سکتا اس کے روکنے میں کیا اشکار تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا اور اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسرا میں راج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے آزان دی یعنی یہ آزان جو ہے یہ بھی لہرت المعراج سے چلے ایک بندے نے ایک ملک نے آزان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر فقال اللہ صدق آبدی صدق آبدی جب اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے میں ہی بڑا ہوں مجھ سے بڑا کون جب اس نے کہا اشہد اللہ الا اللہ اللہ نے فرمایا کا ابدی میرے بندے نے سچ ہے کیونکہ لا بے حق سوا اللہ کے سوا کوئی ارا نہیں اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ کال صدق آبدی انا ارسلته وانا وانا اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کا محمد مصطفیٰ کو میں نے رسالت دی ہے میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے میں نے آپ کو اپنے بھائی کا امین بنایا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ آزان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ آزان دی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا وہ بھی بعید نے کبھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب بھی دکھلا دیا گیا ہوتی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے یا ایک واقعہ یہاں پیش آیا ہے ایک واقعہ کسی اور جگہ پیش ہے تو اب جناب علماء فرماتی ہیں کہ آزان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے ملے گی آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ان ابو البشر کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں مجھ سے زیادہ کون آج بلا مستحق ہو سکتا نو علیہ السلام کا خیال ہے کہ ان اہل الارض ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوئی اس کو بھیجا گیا تو میرا زیادہ حق ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا ان نے کہا کہ اے معاشر انبیاء تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو لیکن خدا کی قسم ہے مارا آئی تم اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا فلیت کدم یا محمد محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے تاکہ وہ امام المرسلین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو جائے یعنی آپ اندازہ کریں امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات امام المبیا والمرسلین اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اسی لیے حضور فرماتے ہیں تو علم الاولین والآخرین اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا ہے علم الاولین والآخرین اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے خطبہ فرما رہے تھے اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے ایک سو ابھی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا جی میرا باپ کون وجہ یہ تھی کہ لوگ ان پر تان کرتے اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا تمہارا باپ اکاشا ہے وہ بڑا خوش ہو گیا تو کے تو بیٹا تھا بہت خوش ہوا ایک اور آدمی کھڑا ہوا حضور میرا بھی ایک سوال ہے آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا وہ وقت ختم ہو گیا میں نے تو کہا تھا تم لوگوں نے اس وقت تو پوچھا نہیں مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا اسی لیے تو امامت انبیاء کا شرف نصیب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اری پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا بفوز راجو القرت فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں سخرا ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمان سے تھا معراج اسی لیے معراج کہتے ہیں اسی چیز کو ہے سیڑھی عروج سے اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بےچارا اس کو بھی کہتے ہیں آرج اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں اونچے رکھے گا ایک نیچے رکھے گا ایک یوں رکھے گا اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے لیکن آج آپ دیکھیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں ایک سو چوبیس منزلہ عمارت ہے اور اس میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کو وہ یعنی کچھ زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ منٹ میں یا دو منٹ میں اوپر پہنچا دیتی ہے لفٹیں تو اگر انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اتنی عظیم عمارت کے آدمی اس کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو گاڑیاں نیچے ایسے نظر آتی ہیں جیسے چیٹے سے کیڑے پکوڑے چل رہے ہیں اچھا خدا کی شان دیکھو مجبور ہے بےچارے کافر بھی مجبور ہے نا وہ بلڈنگ جو ہے جو سب سے بڑی بے اعتبار بلڈنگوں کی سب سے بڑی ہے اب شاید ملیشیا میں یا کہیں اور بن رہی ہے جو اس سے بھی شاید سبقت کر جائے نمبر لے جائے لیکن وہ بنانے والا کون ہے مسلمان آرکیٹیکٹ جو ہے مسلمان اس کا نام اوپر لکھا ہوا ہے فضل الرحمان یعنی خدا کی شان دے یہ ہمارے لیے اعزاز یہ تو افسوس ہے نا کہ ہم لوگوں نے سب کچھ اپنا بھلا دیا ورنہ میں بحثیت ایک طالب العلم کے اللہ کے گھر میں مسجد اللہ کا گھر ہے پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یورپ کی جتنی جدید ترقی ہے یہ سب مسلمانوں کی مرہون منت ہے سب مسلمانوں کا فلسفہ ہے سب مسلمانوں کی تھیوریز ہیں سب مسلمانوں کی محنتیں ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو استعمال کیا تعویذ لکھنے کے لیے جھول جھول کے پلانے کے لیے کوئی بیمار ہو جائے تو اوپر پھرانے کے لیے کسی کی شادی ہو جائے تو بیگم اور دلہا دلہا کو قرآن کے نیچے سے گزارو جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ ہی لگایا تاکہ آج پہلی رات سے اللہ کا قرآن ان پہ لانت کرنی شروع کرے قرآن کی امان کس بات کی امان تم تازہ قرآن کی مخالفت کر کے قرآن کے نیچے سے گزر رہے تمہارا میک اپ تمہارا سنگار تمہارا لباس تمہارا تمدن تمہاری دعوت تمہاری پارٹی تمہارے یہ پھول تمہارے یہ سہرے تمہارا یہ عیسائیوں والے لباس تمہاری یہ افراح کے اندر پارٹیاں دعوتیں غیروں کے سامنے فلموں کا بننا یہ اسی لیے قرآن کے نیچے گزار رہے ہو کہ بڑی حرمت والی بیوی ہے اللہ کے قرآن کے نیچے سے گزر رہی ہے بیچاری کیا تماشا کیوں اللہ کے قرآن کو مذاق بنا دیا گیا جی؟ اسی لیے اللہ کا قرآن آیا تھا بی بی فاطمت ازہرا کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ہماری بیٹیاں ان سے بھی بڑا مرتبہ لے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوئی رقیہ ہے ام کلثوم ہے بی بی زینب ہے ان کو تو کسی نے قرآن کے نیچے نہیں گزارا ان کی بیٹیوں سے بھی ہمارا مرتبہ زیادہ ہو گیا ہے حضور کی اپنی شادیاں ہوئی ہیں جو صاحب قرآن صاحب شریعت ہے جس میں اللہ کا بھائی اتری ہے یاد رکھو قرآن سایہ کرتا ہے سایہ رحمت ہے لیکن کب جب قرآن پہ عمل کرو گے ورنہ یہی قرآن تمہارے اوپر گواہ ہوگا کہ حتیٰ کہ قیامت والے دن اللہ کے آگے قرآن پاک میں موجود ہے کہ قرآن فریاد کرے گا کہ یا اللہ یہ وہ قوم ہے یہ تیرے بندے ہیں کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا کبھی مجھ پر عمل ہی نہیں ان نقو قدو بادل قرآن محجور تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ ایک دعویٰ یا ایک علم دیا ہی اللہ کے قرآن نے ہے آج پوری دنیا اٹامک انرجی اور فلاں اور فلاں سب سے پہلے یہ کس نے آئیڈیا دیا تھا کس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ارسل علیہم تئر ابا ویر کہ ایک پرندہ آتا ہے اس کی چونچ میں ایک پتھر ہے اور اوپر سے ڈالتا ہے اور تباہی کر دیتا ہے ان قوموں نے ریسرچ کی ساری دنیا آج تک اسی ارستو اسی ابن سینا اسی کے محتاج ساری دنیا آج تک یعنی آپ دیکھ لیں کہ آج بھی اتنے جدید مشینری کے بعد یعنی آپ دعوے سے کہہ سکتے ہیں آپ ہندوستان کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آج بھی ہندوستان میں جو عمارتیں موجود ہیں جن کے آثار سابقہ موجود ہیں وہ اتنی جدید علوم و مشینری اور اتنی جدید فراوانیوں کے باوجود آج تک کہیں نہیں بن سکے یعنی آج بھی وہ ضرب المسل ہے آج بھی آپ دیکھیں احرام مصر جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں مسلمانوں کو تو اللہ نے اعتبار زمان کے بعت اعتبار مکان کے بے اعتبار وسائل کے اعتبار علم کے یعنی ایسے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اب ہم خود خدا کو چھوڑ دیں تو پھر اللہ ہم پر کہر نہیں کرے گا تو کیا کریں اگر ہم خود خدا کو چھوڑ دیں اور ہم خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کریں اتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت آگے ہیں ہم ان سے کیا بات کریں گے جو کل تمہارے غلام تھے جن نے تم سے علم حاصل کیا جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناتا میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کرش کر دو ختم کر دو آج بھی آپ دیکھ لیں جناب ہندوستان بہت بڑا ملک ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک ہے آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متأثر ہندوؤں کی حکومت ہے لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے پھر بھی مسلمان آپ تو کرکٹ نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان ساتھ ہوں ایسی قوم ہے آپ کرکٹ نہیں جیت سکتے اور نخرا اور تازہ روب یہ ہے ہاں ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو کہیں بم مروا دو کہیں کچھ کر یہ کو بہادری نہیں بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے بہادری تو تب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے تم کیا کر رہے ہیں کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ اس میں جا رہا ہوں جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں لوگ روتے تھے کہ اتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس کہاں واپس جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی کوئی کشش تھی کوئی چاشنی تھی تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں مسلمان ہوں دلت ہوں شدر ہوں ماں سوائے برہمن کے کون ہیں تم پر خوش ہو تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے لیکن آخر کوئی وجہ تو ہے تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو مسئلے سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں تمہارے ذمہ کھڑا ہونا ورنہ یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں حضور فرماتے ہیں سماعت دنیا پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے ہی نہیں آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جو تمہیں نظر آتا ہے یہ نیلگوں فضا فضا ہے اس کے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں آسمان نہیں یہ جھوٹے ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں اللہ بھی سبا سماوات انتبا کا اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائی ہے طبق اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجود مقفوف اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرتن بیضا اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا پانچواں جو ہے وہ فدا سے بنایا گیا اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا اور ساتواں جو ہے وہ یا کوت سے بنایا گیا ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ایک زمینیں بھی ساتھ ہیں مثلہن اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں لیکن زمین کی جنس ایک ہے زمین مختلف نہیں یعنی ساتوں طبقات اس کے جو ہیں ان کی اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا سگا آئے گا زمین کا مفرت کا سگا آئے گا کیونکہ زمین وہاں مراد الارض جنس الارض مراد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب آسما واطن ایک جگہ نہیں فرمایا کئی مقامات پہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت السماء كيف رفعت اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے کہیں فرماتے ہیں والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا آسمان اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں قرآن کہتا ہے فتحنا ابواب السماء بماء منہمر ففجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا اوپر سے بھی پانی برساؤ یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے اور وہ اتنی ایسی چیز جامد کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ کچھ اثر ہی نہیں کر سکتا کوئی چیز قریب جائے خود ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے ایسا بھی نہیں ہوتا اللہ کا ایک ایسا نظام ہے اور پھر وہ بادلوں یعنی پہاڑوں کے اروک ہیں رگے ہیں ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو جس میں تم اپنا اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے اسی لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ عرش جو ہے وہ دریا پر ہے پانی پر ہے کیونکہ عرش کے نیچے ایک دریا ہے رحمت تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسا دیتے ہیں اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے قطرات لے کے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس سے پانی برستا ہے اس لیے قرآن نے دونوں جگہ ذکر کیا کسی جگہ پر ابواب السماء منہمر اور کہیں فرماتے ابو با ابا مہماتے منظر کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا سکل کشش کا جو درجہ تھا وہ زمین میں وہ درجہ کس نے پیدا کیا سیدھی بات کرو کیوں کان کو یوں گما گما کے پکڑتے ہو زمین تم نے بنائی ہے ہوائیں تم نے بنائی ہیں دریا تم نے بنایا جب خدا نے بنایا سیدھی بات کرو گے اللہ باغ بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو کہا جبرائیل میں جبریل ہوں کہا من ماں کا تمہارے ساتھ کون ہے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے کالا حل کو عیسائی نہیں کیا آپ کو دعوت بھیج دی گئی میرا کہا کہ ہاں سم فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں جی کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے راستے میں قراعظم حریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں وہ اللہ کے بندے کچھ دیکھو اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو موجے دیے ہیں نا حضرت نو علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ علیہ علیہ وسلم تک جتنے موجودے ملے ہیں اللہ کی آمد کے آنے سے پہلے پہلے ان موجودات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ میں یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی ہم کیسے مان تو آج اگر تمہارے سواریخ آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مقوق کے فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے کیا مشکل ہو گئی اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے سننے کے لیے وہاں ٹھکانے بنا رکھے تھے اگر جن وہاں جا سکتے ہیں تو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں نہیں جا سکتے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں آسمان دنیا میں پہنچا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے بڑا لمبا قد ہے کہتی ہے میں حیران ہو گیا کہ ایک آدمی کتنا بڑا قد اور اس کی ایک ایفیت بھی میں نے دیکھی کہ جب وہ جانب یمین دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے مسکرا دیتا ہے اور جب جانب یسار دیکھتا ہے تو رو دیتا بتا جب تو میں حیران ہوا میں نے کہا من یہ میری میں نے کہا ابو کا آدم یہ تو آپ کا ابا آدم ہے چلے آپ سلام کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بن نبی الصالح الصالح والابن کیونکہ یہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ لمبا تھا بڑے بعد لوگ عجیب ہوتے ہیں نا اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا کہ جی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ ساٹھ ہاتھ تھا تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے نا جی قوم کی سوچ ہے نا ماشاء اللہ بڑی باریک بیت قوم ہے ہماری ماشاء اللہ وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں یہ وہی قومیں ہیں ماشاء اللہ اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے تو حالانکہ بڑی واضح سی بات تھی انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ سے سمجھا رہے ہیں جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا مانا میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے کون کس جیسا یہ کو بات ہوئی میں کہوں گا کہ اس جیسا تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی تو جب اللہ کہہ رہے ہیں ساٹھ ہاتھ تو ساٹھ ہاتھ کہنے کا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا ایک پد ایسی بات ہے لیکن ایک تو اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو اچھا ہے مفت کا چلو اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کہا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے مولوی صاحب چپ ہو گئے میں نے سوال پوچھا تھا نا جی عمر صاحب جواب دے آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب نہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو اللہ کے دین پہ چلتا ہو وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے اسی لیے وہ تھا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں تو آج کل تو اللہ کا نام لینا اور دین کا کام کرنا بھی بڑا مشکل عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے کیا کریں اس قوم سے گزارا تو کرنا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں کیا بات ان نے فرمایا کہ محمد بدنی جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا جو مومن ہے جو جنت پہ جانے والے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ میری اولاد میں اتنی جنت پہ جائیں گے اور جب شمال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جانا تو آخر باپ ہے اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہوگی اس کے بعد حضور فرماتے سم تو پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا فیضا ابن خالہ میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے داڑھی مبارک سینے تک ہے اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی تھی تو میں نے پوچھا کہ جبریل من ہاضا یہ کون ہے فرمایا ابو کا ابراہیم آپ کا ابا ابراہیم ہے تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کیا ہے فرمایا بیت المامور یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور کل یوم سب الف ملک ستر ہزار فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے اور جبریل نے کہا کہ محمد یا اسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا اس کو قیامت تک پھر نمبر نہیں ملے گا ستر ہزار طواف روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں مل حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرت المنتہا ایک درخت ہے بیری کا اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں پھر وہاں سے فرشتوں کو ہیں اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہیں تک پہنچتے منتہا بس انتہا تو حضور فرماتی کہ جب میں سدرت المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت فضا اورا عورا کہا کا آزان الفیلتی اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں تو اس طرح بعض نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلائے تبھی تو حضور نے دی اور فرمایا سما روحا اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے نا جو بیر لگے ہوئے تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے فرمایا کلال حجر جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ایسے بڑے بڑے پیر تھے اس کے اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا جس کو قرآن کہتا ہے چار ماں کزب الفا مارا لقد را آیا آیات ربه کبرا اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرا کے درخت کو اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے نہ تو آنکھوں کو دھوکا لگا ہے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں اور اس کے بعد فضور فرما ہیں کہ سم مغشیا نور پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے فرمایا کہ میں بیان کرنے سے کاس ہوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا فرمایا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان انسانی یا شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث سے مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے معراج کا اسے طلب المنتہا تک ہے لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آئے اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا رف رف کی پوزیشن یوں تھی یوں سمجھنے کے جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا ہو اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے تم تو میرے ساتھ آئے ہو تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تو مجھے چلا دیا جائے گا میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے اس نے کہا کہ جہاں جی جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا علیہ و صابی وسلم تسلیمن کثیرن کثیر اسی طرح یعنی بڑا ایک شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے اس ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی ایک تو آج کل ہے ہمارے نورانی صاحب ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی لگتا تھا خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ویجیٹیشن اور تحریکیں اور فلاں اب جناب ہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے جیلیں اور تشدد اور سب کچھ تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ سا انہوں نے اس کے بعد بائک کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے کوئی تعلق بائک آؤٹ ہو تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب خطیب تھے اور بڑی اچھی عجیب ان کی مزاح ہوتی تھی تقریب فرما رہے تھے کہ کسی نے چٹ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے تو شاہ جی مسکرائے انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گیا سدرت المنتا ان کی تو پرانی عادت ہے یہ راستے میں ہی چھوڑ جاتا تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو جل جاتا لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا لیکن نوری تھا جل گیا تو یہ بھی نوری لوگ ہیں ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے ہم کیا تو بہرحال یہ تو تو ایک لطیفہ تھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسا کو کلیم اللہ کا رقم بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فردت اعلیٰ امت خمسون سلاطن کہ پچاس نواز ہم نے آپ کی امت میں فرض پہلے آکام بڑے سخت اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا سات دفعہ غسل اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو پھر ان کو ملا کہ سات دفعہ دھلو گے دھو گے تو تب پاک اور نمازیں بھی پچاس ہوئی پچاس نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدیہ عظیمہ لے کے آئی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں ایک نماز ہے جو خود میرا بدنی محمد مصطفیٰ لے ہر حکم نبی جتنا ہے رمضان کے روزے ہیں حج ہے زکوٰۃ ہے جہاد ہے نکاح ہے طلاق ہے میراث ہے آکام ہے سب لانے والا جبریل ہے ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد الرسول اور جیسے ملی کب معراج کی رات میں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انداز میں نماز پڑھو کہ کہ کا ترا گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ برتبہ حاصل نہیں کر سکتے ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا تو فلم تو کن ترا فن ہو راگ وہ تو آپ کو دیکھ رہا کم از کم یہ تو تصور کر لو یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور, دور سے دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں کوئی رومال بنا رہا ہے کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں کبھی پیسے نکال کے گستیوں میں ڈال دیے کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا کبھی اس کو ادھر کر نماز نہ ہوئی تماشا ہوا اور پھر دلال دیتے ہیں کہ جی جائز ہے بالکل جائز ہے ضرورت کے لیے تھوڑا کہ کھیلتے رہو ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے لیکن جب ضرورت ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے پھر دو قدم پیچھے تو نفل نماز پڑھ رہے تھے فرض میں تو کبھی نہیں نفل نماز میں تو توسع ہوتا تو بہرحال خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حتیٰ کہ پتا ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں یوں تھوڑا سا کھجا انسان ہے کچھ بھی ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا لو خشع قلبه جوارے ہو اگر اس کے دل میں خوشبو ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو ہوتا کبھی نہیں ہلتے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں دیکھیں کیا حال ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کیا حال اپنے متعلقہ آفیسر امیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کا کیا حال ہے لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ او جی سر ننگا بھی نماز ہو جاتی ہاں جی بالکل ہو جاتی کون کہتا نہیں ہوتی بغیر قمیض کے بھی ہو جاتی ہے جب وہ اتارتے ہو کمیز بھی اتار دیا کرو کیا فرق پڑتا ہے نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی بغیر قمیض کے بھی نماز ہو جاتی صرف آدمی کے سرا سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پہ کپڑا نہ ہو تو نماز تو ہو جاتی ہے تو پھر جب آپ آتے ہیں آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات تو بھی لٹکا دیا نماز پڑھ کے پھر جب واپس گئے تو پہن لی تو تماشا ہوا کوئی عبادت تو نہ ہوئی نا جی کہ جو آدمی جو چاہے جس کی مرضی آئے جو چاہے خود فلسفہ خود حکم خود قاضی خود منصف خود گواہ خود شاہد خود بیان کرے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بنی آدم خزو کہتے ان کل مسجد کہ جب میرے نال یہ نماز کے لیے آؤ تو پوری تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو اچھی طرح لباس ہو کپڑے اچھے ہوں خوشبو لگی ہوئی ہو وضو کر کے آؤ اور بالکل خوشی خزو کے ساتھ قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں جب اللہ اکبر کرو اللہ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرا ادھر ہٹا دی تو اللہ بھی اپنی نظر رحمت ہٹا دے اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹانے دیتے اور ہم کھیلتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس نمازیں فرض ہوئی اور پچاس نمازیں لے کر آپ واپس آئے تو جب آپ چھٹے آسمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسا علیہ السلام نے استقبال کیا اور موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ مادہ فرد علیہ گیا محمد کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے لیے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں کیا فرض ہوا حضور نے فرمایا فرض اعلیٰ امتی خمسون سلواتن میری امت پہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں رب تخفیف محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیف مانگو کہاں پچاس نمازیں آپ کی امت پڑے گی میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے وہ تین نوازیں نہیں پڑھتے آپ کی امت پچاس نوازیں پڑھے آپ کی امت تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس فلمیں بیٹھ کے دیکھ لے چوبیس گھنٹے میں لیکن پچاس نہیں پڑھ سکتے فلم دیکھے نا ماشاء اللہ جناب اسی سال کا بوڑھا بھی ہو تو بالکل نظر ہلتی نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی اور اللہ کے کعبے میں آئے تو کبھی ادھر رخ ہے کبھی ادھر رخ ہے پتا نہیں کیا قوم ہے ہم کدھر جا رہے ہیں مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکتا بلکہ ایک میرا دوست ہے مر اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے بالکل بوڑھے آدمی ستر سال سے بھی عمر زیادہ تھی میرے خیال میں اور بڑی ماشاء اللہ بےچارے بوڑھے ہو گئے تو اینک شنک بھی لگاتے تھے تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبر گیری کرنے کے لیے تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں بڑی مشکل سے بےچارے اٹھے بوڑھے آدمی تھے دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شی وی چل رہا ہے میں نے کہا تو اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے میں کر دوں آپس میں باتیں کرنے کے لیے میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لیے بند کر رہا ہوں میں نے آپ سے باتیں کر تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا تو اس کے بعد وہ رو کے جناب سننے لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نیند آ گئی تھی ابھی ابھی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے زیارت ہوئی ابھی ابھی تشریف لائے تھے میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کمرے میں بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہو یار کسی اور بے وقوف الو کو مرید بناؤ میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے اور تمہارے یہاں فلم چل رہی اور کہتے ابھی ابھی سید صدیق آئے تھے کیا بکواس کر رہے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو کہ جہاں یہ منقرات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آ جائے نہیں جی نہیں اصل میں وہ میں نیند کی بات کر رہا تھا میں نے کہا اچھی نیند کی بات کر رہے ہو فلم چل رہی ہے اسی سال کی تمہاری عمر ہے تمہیں نیند ہے اس کو تو بند کر دو اس کو کیوں نہیں بند کیا چلو تمہیں تو نیند ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے یعنی جب ہمارے بوڑھوں کا یہ حال ہوگا تو ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں یہ تو پیدا بیچارے فلمی دور میں ہوئے ہیں ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں کسی کے بال بنائیں کسی کی کاپی کریں جین پہن کے جان تو ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے جب سر نے جین پہننی شروع کیا نہ یہ غلطی ہے نہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے والدین کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا اور اتنا کہ دو سال پیشاب کرتے رہو سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے ماشاء اللہ مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گئے اور جوں جوں پرانی ہوتی جائے فیشن بنتا منتظر اور جتنے سوراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ ماڈرن ہو گئے عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر اور بڑے فخر سے چلتے ہیں اب تو لڑکیاں پہنتی ہیں ماشاء اللہ جی اب تو ہم اور زیادہ ترقی کر رہے ہیں ان للہ و انا الہ راجعون اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے بس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ السلام نے کہا کہ حضور یہ پچاس نمازیں کہاں پڑھیں گے آپ جائیں حضور واپس گئے اللہ نے فرمایا اچھا دس ماف پھر آئے کہ بھائی اب تو چالیس ہو گئی ہیں انہوں نے کہا نہیں حضور الا ربک پھر معافی مانگے چالیس بھی ادا نہیں ہو سکتی اب علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ پانچ دفعہ حضور گئے پانچ دفعہ آئے تو موسا علیہ السلام بھی ایک ہی دفعہ کہہ دیتے یا حضوری ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک ہی دفعہ معاف کر دیتے تو ان نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک معراج نہیں ایک معراج میں پانچ دفعہ پھر معراج بھیجو ایک دفعہ تو بیت المقدس سے ہو اور ایک دفعہ پھر سدرت المنتہا سے ہو اللہ کی طرف اور موسا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ رب ارنی انظر الی کہ میں نے تو اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی اللہ نے قبول نہ کی میں خدا کو تو نہ دیکھ سکا لیکن جو آنکھیں خدا کو دیکھ رہی ہیں میں ان کو تو دیکھتا رہوں بار بار کم سے کم یہ آنکھیں خدا کو دیکھ چکی ہیں چلو میں خدا کو نہ دیکھ سکا تو محمد بدری کی آنکھوں کی زیارت تو کرتا رہا ورنہ تو ایک دفعہ میں بھی معافی ہو سکتی آخر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس لا بدل القول کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کرتے لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نماز تو پانچ پڑے گی منجا اب الحسن فلح اشر و لیکن ثواب جو ہے ہم ان کو پچاس کریں واپس آئے موسا نے کہا حضور پھر دیا فرمایا ربی اب مجھے بار بار درخواست کرنے سے حیا اب اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے مجھے قبول ہے بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمی برادران اسلام اس سلسلہ دروس میں ہم نے کافی دنوں سے اپنے دروس کا تعلق جو ہے وہ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھا ہے اور الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عنایت سے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے کچھ پہلو آپ کے زمانہ ولادت سے لے کر آپ کے اسرا و معراج تک بات پہنچی اصل بات تو بہرحال یہ واضح ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کی زبانیں ساری دنیا کی کلمیں ساری دنیا کے اقول و افکار اکٹھے کریں سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان نہیں مکمل ہو سکتا یہ تو ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ نصیب ہو جائے جیسے ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں نیلام ہو رہے تھے تو ایک بڑھیا عورت جو تھی وہ بھی آ رہی تھی اور تھوڑے سے سوت کا چیزیں جو تھیں وہ اس کے پاس تھی کسی نے پوچھا کہ بیوی تم کہاں جا رہی ہو اس منڈی میں یہ تو غلاموں کی منڈی ہے یہاں تو غلام فروخت ہوتے ہیں یہاں تو شاہوں کا کام ہے بدشاہوں کا امیروں کا غنیوں کا تو اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نیلام ہو رہے ہیں تم نے کہا جی بات کر رہی ہو تمہیں تو عام غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے چیز جائے کہ تم یوسف علیہ السلام کی خریدار بنو اس نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتی میرے پاس کہاں دولت کہاں پیسے کہاں طاقت لیکن کم از کم خریداران یوسف میں ہمارا نام تو لکھا جائے تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سیرت پاک بیان کرے یا سنے تو ہماری صرف خوش نصیبی اتنی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا نام بھی اس صف میں اس قطار میں شمار ہو گیا ورنہ سیرت پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ساری دنیا بھی رت کلسان ہو جائے تو سیرت کا ایک باپ بھی پورا نہیں ہو سکتا تو ہم سیرت کے دلوس میں اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں پر جتنے اللہ کے نبی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں ان سب کو آپ نے نماز پڑھائی تو اسی سے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ یہ نواز ہے یا روزہ ہے یہ پہلی شرائع میں بھی موجود تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے یہ ابتدائی شریعت میں سیدنا نو علیہ السلام سیدنا ابراہیم الخلی علیہ السلام سیدنا ابوسا علیہ السلام ہر زمانے میں یہ بات موجود کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو نماز تو معراج میں ملی ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھاتے تو صاف بات ہے کہ نماز پہلے موجود تھی اور حضور علیہ ملت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام عبادت فرماتے تھے تو ایک تو لکھائے انبیاء اور دوسرا مقام شرف جو ملا وہ تھا امامت انبیاء کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا اور یہ بات واضح ہے کہ امام اسی کو ہی بنایا جاتا ہے جو افضل ہو ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی مفضول بھی امام بنتا ہے ورنہ قاعدہ جو ہے اس اصولی اور اساسی کہ وہ امام بنے گا جو سب سے زیادہ علم والا ہوگا سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا سب سے زیادہ شان والا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور اسی بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کی خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ کے سامنے تین برتن پیش کیے گئے بعض روایات میں یہ ہے کہ دو برتن پیش کیے اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ تین برتن پیش کیے گئے ایک میں تو شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا اور ایک میں آم پانی تھا اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک میں شراب تھی ایک میں شاد تھی اور ایک میں دودھ تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیزیں پیش کی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا اور باقی برتن جو تھے وہ واپس کر دیے تو جبریل علیہ السلام نے حضور کو مبارک پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ اخترت الفطرت کہ آپ نے وہ چیز چنی ہے جو انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی ہے اگر خدا نہ خاصہ آپ شراب والا برتن لے لیتے تو غبت امتوں کا آپ کی امت تو پوری کی پوری گمراہ ہو جاتی اور ڈوب جاتی لیکن آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا ہے اور دودھ جو ہے یہ انسان کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے اسی لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے جو غذا تجویز فرمائی ہے وہ دودھ ہے ورنہ اللہ قادر تھے اور غذائیں بھی دنیا میں ہو سکتی تھیں اور اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو دودھ پیش کرے تو انکار ہوتا ہے اس کو رد نہیں کیا جاتا ایک خوشبو ایسی چیز ہے کہ کوئی آپ کو ہدیہ کرے تو آپ اسے رد نہیں کر سکتے اور ایک دودھ ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیش کرے تو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے اس کو ٹھکرا نہیں سکتے ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعد اوقات آدمی پہلے پی چکا ہے اب وہ نہیں پی سکتا یا بعض اوقات انسان کے بیماری ہے کوئی تکلیف ہے جس میں دودھ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی لے لیں اس کے ہاتھ سے اور لینے کے بعد تھوڑا سا ایک گنڈ لے کے رکھ دے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جائے کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے ہم رد نہیں کر سکتے اسی لیے بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرفات کے دن بی بی صاحب فرماتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے تھے کہ کیا آج حضور کا روزہ ہے یا نہیں کیونکہ یوم عرفات کا روزہ جو ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو آدمی یوم الوقوف عرفات والے دن روزہ رکھے تو اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اب دیکھنا یہ تھا کہ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو کیا حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات پہ روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے تو بی بی صاحبہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج متحرات تھیں اللہ نے انہیں علم بھی دیا تھا اب حضور سے پوچھنا جی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں یہ بے ادبی میں شامل تھا تو بی بی صاحبہ نے دودھ کا پیالہ بھیجا حضور کی خدمت میں کیونکہ بی بی جانتی تھی کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے تو اگر آپ کو روزہ نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دودھ نوش فرما لیں گے اور اگر آپ دودھ نوش نہ فرمائیں اور لے کے کسی اور کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور جب وہ دودھ کا پیالہ مبارک پیش کیا گیا تو حضور نے لے لیا اور پی لیا تو سب صحابہ نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے دودھ نوش فرما لیا ہے تو اسی سے پھر محدثین نے اور فقہ نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ رکھنا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن اگر آدمی حج کر رہا ہو تو اس کے لیے نہ رکھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا ایک آدمی حج پہ نہیں جاتا جیسے آپ مکے میں ہیں آپ کی ڈپٹی ہے آپ حج پہ نہیں جا رہے تو آپ روزہ رکھ لو ایک دن کا روزہ ہے کون سا مشکل ہے لیکن جو آدمی حج پہ جا رہا ہے اس کے لیے چونکہ محنت ہے اس نے دھوپ میں جانا ہے عرفات میں کھڑا ہونا ہے گاڑی نہیں مل رہی خیمہ نہیں مل رہا بسیں نہیں مل رہی وقت پہ انتظام نہیں ہو رہا غسل کا پانی نہیں مل رہا اس کے لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ وہ اگر روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ لے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سما اور جبھی اب مجھے پھر آسمانوں کی طرف یہاں سے حضور کا معراج شروع مکہ سے مسجد اقسا تک کا جو سفر ہے اس کا نام ہے اسرا یہ معراج نہیں ہے یا نہیں گویا ایک تمہید ہے معراج لیکن یہ معراج نہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں کہ پہلے مکے میں شک صدر ہوا آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تاکہ آگے جن قرات سے میرے آقا نے محمد پاک نے گزرنا ہے وہ قرات آپ پہ اثر نہ کر سکے اور دوسرا ایک ایسی سواری پر سوار کیا گیا کہ جس کا نام براق کہ جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا اور اس کے بعد پھر لکھا ہے علیہ علیہ و تسلیم کے حضور کی اور اشتیاق بڑھ گیا اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے معراج کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بیت المقدس سے ہوئی ہے اور بیت المقدس مسجد اقسا میں ایک جگہ ہے سخرا اس کو کہتے ہیں سخرا تھا بیت ایک بہت بڑا پہاڑی یعنی ایک بہت بڑا پتھر وہاں پر سیدھی رکھی گئی تو اب جب پہلے دور میں ہم چھوٹے سے ابتدائی دور میں کتابیں پڑھتے تھے تو بڑی عجیب سی حیرت ہوتی تھی کہ بھی سیڑھی پر آسمانوں کی طرف چڑھایا جانا ایک بڑا مشقت والا کام ہے کہ جب آسمانوں کا فاصلہ جو ہے وہ تقریباً زمین سے لے کر پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے یعنی اگر آدمی پیدل چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی کا آخر کیوں انتظام فرمایا گیا تو اب جناب یہ ہے کہ اب جب اس دور میں سائنس ہمارے سامنے جدید جدید ایجادات کا ذریعہ بنی اور جدید وسائل کا ذریعہ بنی تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ دیکھتے ہیں نا بحرم شریف میں بھی ماشاءاللہ ایکسیلیٹر لگے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور سیڑھی خود بخود چل رہی ہے آپ کچھ نہیں چل رہے آپ کو کوئی مشقت نہیں ہو رہی یہاں تو خیر بڑے تھوڑے سے فاصلے کے ہیں ابھی ہم ہانگ کانگ میں جب ختم نبوت کے دورے پہ پچھلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو وہاں اسٹنلے کی ایک مسجد ہے جو ہانگ کانگ کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد جو جس پہ کم از کم دو صدیاں بیت چکی ہیں دو سو سال بیت چکے ہیں اس مسجد کو اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ وہ مسجد قائم و دائم ہے اور آباد ہے اور اب تو خیر وہاں کے مسلمانوں نے ماشاء اللہ ایک بہت بڑا اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا ہوا ہے لیکن بس وہ کچھ کوڈ پرابلمز ہیں کہ لوگ اس کی جائیداد پہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے اس پہ قابض ہیں ان کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کا تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس مسجد کے لیے ہم گئے ماشاءاللہ تو کئی میل تک ان سیڑھیوں سے ایکسیلیٹر سے جانا پڑتا ہے کہ بھئی وہ اتنی اونچائی پہ ہے کہ بس آپ ایک پہ کھڑے ہو گئے پھر اس پر آپ نے کچھ سفر طے کیا پھر آپ تھوڑا سا پیدل چلے پھر ایک اور ایکسیلیٹر آ گیا پھر ایک اور آ گیا تو میلوں تک کا سفر جو ہے وہ سارا اسی ذریعے سے طے ہوتا اور آدمی کو کوئی تھکن نہیں کوئی احساس نہیں کہ آپ نے قدم رکھا ہے آپ کھڑے آپ کوئی حرکت نہیں کر رہے آپ تو نہیں چل رہے تو اگر اکول انسانی ایسی آسان چیزیں بنا سکتی ہے تو جو اکول انسانی کا خالق ہے اس کے لیے ایسی سیڑھی بنانی کیا مشکل تھی کہ وہ سیڑھی پہ ادور کھڑے ہوں اور بس آسمان پہ پہنچ گئی کون سا مشکل ہو جائے گا جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے عقل انسانی کو پیدا کیا اسی لیے ایک حدیث پاک مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم ثم خلق الدوات یعنی خلق النون ثم خلق العقل اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمائی اس کے بعد دوات پیدا فرمائی اور اس کے بعد عقل پیدا فرمائی اور اس کے بعد فرماتی ہیں وکال الجبار اللہ فرماتی ہیں کہ الخلق الی العقل کہ میری مخلوقات جو چیزیں میں نے پیدا کی ہیں نا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے میرے پاس وہ عقل ہے اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ عزتی و جلالی لَأُكْمِلَنَّكَ مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَأَنْكِسَنَّكَ مَنْ أَبْغَزْتُ اللہ نے فرمایا کہ اے عقل میں نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو مجھے محبوب ہوگا میں اس کو کامل العقل بنا دوں گا اور جس سے مجھے ناراضگی ہوگی میں اس کا عقل چھین دوں اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں عقل اتوا حم کہ سب سے کامل عقل کی نشانی کیا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہو جو سب سے زیادہ اللہ کے فرمان پہ چلنے والا ہے مانا اس کا عقل سب سے زیادہ اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء قرآن و سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ کافر جو ہے اس کا عقل نہیں ہوتا آپ کے لیے تو خیر یہ نئی بات ہوگی کیونکہ آپ نے تو سب کچھ علمی کافروں سے پڑھا ہے آپ کہیں گے ان کا کیسے عقل نہیں ہوتا آپ کی تو ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور نس قطعی ہے کہ قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کو ملائکہ کہیں گے کہ بد بختو تم جہنم میں جا رہے ہو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کالو لو کنڈا نسم او ناکل ما کنا اصحاب السعیر تو کافر کہیں گے کہ ہائے کاش ہم نے ان آنے والوں کی بات سنی ہوتی یا کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے تو لہذا جو جہنمی ہے جو کافر ہے وہ عقل والا کیسے ہو سکتا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر بارہ سماعت فرمائیں